او اراد شکورا وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لي ولا الدنيا مثل مثلي إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب ظل تحت شجرة ثم تركها ثم راح وتركها او كما قال صلى الله عليه وآله وسلم معزد دین بھائیوں ہجری سال کا آج آخری دن ہے ایسا لگتا ہے کہ کل ابھی نئے سال کی شروعات ہوئی تھی اور آج ایک سال کو ہم رخصت کرنے والے ہیں اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بہت ساری عبرتیں اور نصیحتیں رکھی اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ وہ اللہ و خلفہ اللہ رب العالمین رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آگے جانے والا بنایا ہے لمن اراد رکھ کرا اوراد شکورا یہ اس شخص کے لیے ہے جو نصیحت حاصل کرے یا شکر گزار بندہ بننا چاہے امام بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے اور جانے والا اس لیے بنایا ہے کہ اگر رات میں انسان سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوئی کوتاہی رہ جائے تو دن کے اندر اس کوتاہی کو دور کر دے اور اگر دن کی عبادت میں کوئی کوتاہی رہ جائے تو رات کے بعد تو اس کوتاہی کو دور کر دے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ اللہ العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے ہاتھ کو رات کے اندر پھیلاتا ہے کہ دن میں کہ رات میں کوئی توبہ کرے اور دن کے اندر اللہ ابراہین اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے کہ کوئی توبہ کرے میں اس کی توبہ کو قبول کروں یہ میرے بھائیوں رات اور دن کے آنے جانے میں ہمارے لیے بہت ساری عبرتیں ہیں اور بہت ساری نصیحتیں ہیں آج کے اس خطب جمعہ میں انہی چند نصیحتوں کو آپ کے سامنے عبرتوں کو پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی میرے بھائیوں یہ جو سورج نکلتا اور ڈوبتا ہے اس کے اندر بھی ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت موجود ہے سورج نکلتا اور ڈوبتا ہے اس طریقے سے انسان کی عمر ہے انسان کی زندگی ہے انسان بھی ایک دن پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد اللہ نے اس کی جو عمر متعین کی ہے اس عمر کو پا لینے کے بعد دنیا سے ختم ہو جاتا دنیا سے چلا جاتا ہے یہ چاند آپ دیکھتے ہیں کہ چاند ایک بچے کے طریقے سے پیدا ہوتا ہے پتلا سا رہتا ہے پھر دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے پھر اسے کمزوری لاحق ہوتی ہے اور پھر ایک وہ ڈوب جاتا ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو حکم ہوتا ہے تو نکلتا ہے اس طریقے سے رات اور دن آتے اور جاتے ہیں یہ سورج چاند ستارے تو اس وقت تک باقی رہیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آ جائے لیکن ایک انسان انہی رات اور دن کے اندر پیدا ہوتا ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے لہذا اس کے اندر ہمارے لیے عبرت اور نصیحت ہے کہ ایک دن انسان کو مرنا ہے اور ایک دن انسان کو ختم ہو جانا ہے ایک عربی شاعر کتنا عظیم شعر کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ سر المر و مادہ لیالی وہ نہ لہو جہابا کہ انسان جب راتیں گزرتی ہیں تو خوش ہوتا ہے جبکہ راتوں کے جانے ہی میں اس کے لیے جاگ جانے کا پیغام ہے رات گئی آپ کی زندگی کا ایک حصہ ختم ہو گیا ایک لمحہ گزرتا ہے اللہ رب العالمی نے آپ کی جو عمر لکھ دی ہے اس عمر کے اندر ایک لمحہ کم ہو جاتا ہے ان لنفر ہو بلیہ میں نقطوحا و کل یومن مواجل ہم دن ہمارا گزرتا ہے ہم بہت خوش ہوتے ہیں لیکن اسی دن کے گزرنے ہی میں ہم اپنے اجل اور موت کے قریب ہوتے ہیں ایک انسان ڈیوٹی کرتا ہے اور جب ڈیوٹی ختم ہونے کا وقت ہوتا ہے بہت خوش ہوتا ہے کہ کل ہماری چھٹی ہے اور اب رات بھر ہماری چھٹی ہے اور اب ڈیوٹی سے ہم ابھی گھر جانے والے ہیں یا اس طریقے سبھی رہائش پر جانے والے ہیں حالانکہ یہ جو گزرتا ہے اسے اس کے موت کے قریب کرتا ہے اور انسان اس سے خوش ہوتا ہے جب کہ انسان اپنی موت کے قریب ہوتا ہے فعمل نفس کا قبل موت مشتحدن ان مرب ہے خسرانہ فل عملی اپنے لیے تم موت سے پہلے عمل کر لو اور کوشش کرو کیونکہ گھاٹا اور جو نقصان ہے وہ عمل کے اندر ہے عمل کے اندر گھاٹا اور نقصان ہوتا ہے لہذا وقت سے پہلے موت سے پہلے انسان کو غنیمت جاننا چاہیے اور اس طریقے سے اس وقت کو اللہ ہر العالمین کے لیے عبادت کے لیے استعمال کرنا چاہیے وہ شخص باعث سعادت ہے جو اپنے وقت کا فائدہ اٹھاتا ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے اور اپنی صحت کو بیماری سے پہلے اور اس طریقے سے اپنی مالداری کو فقیر اور غریب ہونے سے پہلے اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے اور اپنی فارغ البالی کو مصروف ہونے سے پہلے یہ اللہ رب العدمی جو کچھ دے رکھا ہے اس سے انسان فائدہ اٹھائے اس کو غنیمت جانے اور اس طریقے سے اپنی آخرت کے لیے تیاری کرے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ ایک مرتبہ سوئے ہوئے تھے چٹائی کے اوپر آپ کی پشت مبارک پر نشانات بن گئے لوگوں نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کے لیے بہتر بستر بنا دیں تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ میری ہماری میری لیے اور جو دنیا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے اور کسی درخت کے نیچے سایہ حاصل کرتا ہے اور سایہ حاصل کرنے کے بعد پھر اس درخت کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے یہی ہماری مثال ہے دنیا کے اندر دنیا کے اندر مسافر ہیں ایک انسان جب سفر کرتا ہے تو وہی سامان لے کر کے جاتا ہے جس سامان سے اپنے سفر کے اندر فائدہ اٹھاتا ہے وہ اپنے سفر کے لیے یہ مٹی اور اس طریقے سے ریت اور پتھر اور بالو اٹھا کر کے لے کر نہیں جاتا ہے وہی چیز لے کر کے جاتا ہے جو سفر کے لیے اس کے لیے فائدہ مند ہو ہم مسافر ہیں میرے بھائیوں ہماری زندگی پوری سفر کے اندر گزرتی ہے پوری سفر کے اندر گزرتی ہے اس کے بعد برزک کا مرحلہ آنے والا ہے برزک کے بعد آخرت کا مرحلہ آنے والا ہے انسان کی زندگی سفر کے اندر گزرتی ہے لہذا وہی انسان مسافر کامیاب ہوتا ہے جو سفر سے پہلے اپنی تیاری کرتا ہے زیادہ سفر لے کر کے نکلتا ہے ہم دنیا کے لیے بہت تیاری کرتے ہیں چند دنوں کا سفر ہے چند چند مہینے کا سفر ہے انسان اس کے لیے پورے سال تیاری کرتا ہے لیکن میرے بھائیوں ایک سفر ایسا بھی آنے والا ہے جس سفر کے اندر ہماری واپسی نہیں ہوگی موت کے بعد کوئی دنیا کے اندر واپس نہیں آئے گا ہر انسان کہے گا جس نے دنیا کے اندر کوتا ہی کی وقت سے فائدہ نہیں اٹھایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا کے اندر بھیج دے لا عمل و صالحہ تاکہ میں نیک عمل کر لوں اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں وقت نکل گیا اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ حرب العامی نے جسے ساٹھ سال کی عمر دے دی ہے اس کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہے گا وہ قیامت کے دن عذر نہیں کر سکتا کہ میرے پاس وقت کم تھا مجھے ٹائم نہیں ملا میں تیری یہ بات نہیں کر سکا اس لیے میرے بھائیوں کہ جو وقت اللہ حرب العامی نے ہم اور آپ کو دیا ہے ہمارے نبی کی حدیث ہے کہ ہماری جو امت ہے اس کی عمر ساٹھ سے ستر کے درمیان ہے بہت کم لوگ ہیں جو اس عمر کو پار کر لیتے ہیں اس کے آگے نکلتے ہیں یہی ہماری عمر ہے کس کی کتنی عمر لکھ دی گئی کسی انسان کو اس کا اس کے بارے میں علم نہیں ہے ایک منٹ کے بعد کیا ہونے والا ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہے لہذا یہ وقت جو اللہ حرب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے میرے بھائی اس وقت کو اللہ رب العالمین کے بعد کے لیے استعمال کرنا چاہیے اس وقت کے بارے ہم سے سوال کیا جائے گا کہ ہم نے آپ کو وقت دیا آپ نے اسے کہاں لگایا اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ابو رضی اللہ تعالیٰ ہو کہ انسان کا قدم اللہ تعالیٰ کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہلے گا جب تک کہ وہ پانچ چیزوں کے سوالوں کا جواب نہ دے دے اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے عمر کہاں گوائی تم نے عمر کو کہاں استعمال کیا اس کی جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ اللہ نے تمہیں جوانی دی طاقت دی تم نے جوانی کو کہاں استعمال کیا مال کے بارے میں اللہ سوال کرے گا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں خرچ کیا اور پانچواں سوال یہ ہوگا کہ تمہارے پاس جو علم تھا اس علم کے مطابق تم نے کہاں تک عمل کیا ان پانچ سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہر آدمی کو تیار رہنا چاہیے کسی بندے کا قدم نہیں ہلے گا جب تک کہ پانچوں سوالات کے جوابات نہ دے دے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے ہر انسان اللہ ہر براہن کے سامنے کھڑا ہوگا اس کے درمیان اللہ کے درمیان کوئی انسان کوئی دوسرا نہیں ہوگا کوئی ترجمان نہیں ہوگا کوئی مترجم اور ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا انسان داہنے دیکھے گا کہ کوئی آدمی ہماری مدد کرنے والا مل جائے کوئی آدمی اسے نظر نہیں آئے گا بائیں طرف دے گا دیکھے گا آگے دیکھے گا پیچھے دے گا کوئی انسان اس کی مدد کرنے کے لیے نہیں آئے وہ اکیلا اللہ تعالیٰ کے سامنے دنیا میں اکیلا آیا ہے دنیا سے اکیلا جائے گا اور اللہ ابراہین کے سامنے کھڑا ہوگا اور اللہ ابراہین کے سامنے ہر چیز کا اسے جواب دینا ہے تو دنیا میرے بھائی و فانی دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے جس کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں حقیقت میں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ اگر دنیا کی حیثیت اللہ ابرامین کے سامنے مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو اللہ ابرامین ذرا ایک پانی کے گھونٹ بھی اسے نہیں دیتا لیکن اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے دنیا نام ہی ہے میرے بھائیوں دو چیزوں کی جیسے دنیا کو دنیا کہا جاتا ہے ایک تو اس وجہ سے کہ دنیا بہت حقیر ہے بہت حقیر ہے دنیا دنیا کی آخرت کے سامنے کوئی مثال نہیں ہے اور دوسری اس لیے دنیا کہا جاتا ہے کہ دنیا دنیا آخرت کے قریب ہوتی جا رہی ہے آخرت کے قریب ہوتی جا رہی ہے دنیا کا اکثر حصہ گزر چکا ہے دنیا کا جو حصہ باقی ہے بہت معمولی باقی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور درمیان کی انگلی کو مثال دے کر کے اس طریقے سمجھایا کہ دنیا ایسی باقی ہے جس طریقے دونوں انگلیوں کے درمیان فاصلہ ہے یا دونوں انگلیوں کے جو چھوٹی اور بڑی ہے اتنا جو فاصلہ ہے اتنا ہی دنیا کے قائم ہو ختم ہونے میں فاصلہ باقی رہ گیا اس لیے دنیا کا اکثر حصہ میرے بھائیوں گزر چکا ہے تو جو وقت اللہ رب بلامین نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے اس وقت کو اللہ کی بات کے اندر استعمال کریں اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیس ہے فخر و اقشا علیکم اللہ کی قسم مجھے تمہارے اوپر فخر و فاقہ کا خوف نہیں ہے مجھے غربت کا خوف نہیں ہے ان نما اللہ کی نقشہ انتم سطح علیہ دنیا لیکن مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تمہارے لیے بھی دنیا ایسی دے دی جائے کما الدین من کانا قبل کم جس طریقے سے ان لوگوں کو دے دی گئی جو تم سے پہلے تھے فتنا فسوہا کما تنا فسوحا تو تم اس کے اندر منافظت کرو دنیا کے دوڑ میں لگ جاؤ جیسے سابقہ لوگ لگ گئے تھے وہ تہلک ہوں کما الکت ہوں اور پھر دنیا تمہیں ہلاک کو برباد کر دے جس طریقے سابقہ لوگ تم سے پہلے جو گزر گئے ہیں وہ ہلاک کو برباد ہو گئے فخر و فاکر خوف نہیں ہے اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے اور مال بڑھتا رہتا ہے میرے بھائیوں اس لیے ماں نبی بھی نے فرمایا کہ تمہارے اوپر مجھے فقر و فاقہ کا خوف نہیں ہے لیکن اس بات کا مجھے خوف ہے کہ دنیا تمہیں دے دی جائے تم اللہ تعالیٰ کو بھول جاؤ اور دنیا کے اندر مسابقت کرو دوڑ کا مقابلہ کرو اور آخرت کو بھول جاؤ جیسے تم سے پہلے کے لوگ بھول گئے پھر جیسے ان کو اللہ نے برباد کر دیا ایسے تمہیں بھی برباد کر دے لہٰذا میرے بھائی دنیا کہ اللہ ہر العامن کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے حضرت اپنے اللہ کے سور صلی اللہ وسلم مادت ہے کن پھر دنیا کا ان کا غریب ان اور آبر و سبیل تو دنیا کے اندر ایک اجنبی کے طریقے سے رہو یا ایک مسافر کے طریقے سے رہو ایک مسافر جس طریقے دنیا کے اندر رہتا ہے ایک مسافر بہت زیادہ سامان لے کر کے نہیں جاتا ہے وہی سامان لے کر جاتا ہے جو سامان اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے اس طریقے سے تم ایک مسافر دنیا کے اندر تمہاری مثال ایک کس نے بھی کی ہے چند دن انسان یہاں رہنے کے بعد پھر دوسرے سفر کے لیے وہ تیار نکلنا پڑے گا یہ سال گزر گیا ہماری زندگی کا ایک سال بھی ختم ہو گیا انسان میرے بھائیوں بڑا نہیں ہوتا ہے حقیقت میں انسان کی عمر کم ہوتی ہے انسان کے اللہ نے جتنی عمر لکھ دی ہے پیدا ہونے کے بعد اس کی عمر ایک سیکنڈ گزرتا ہے اس کی عمر کا ایک سیکنڈ کم ہو جاتا ہے انسان کے لیے اس کے اندر عبرت اور نصیحت ہے ہم اپنا محاسبہ کریں ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا کہ ہم نے پورے سال کیا کیا ہم نے سال کے اندر کتنی نیکیاں کی ہیں کتنے باتیں کی ہیں کتنے گناہ کیے کتنا غلط کام کیا کتنی خامیاں اور کوتاہیاں ہم سے رہ گئی ہیں انسان پوری چیزوں کا محاسبہ کرے حساب لے جس طریقے سے ایک تاجر بزنس مین ہوتا ہے بزنس مین جب سال گزرتا ہے تو پورا حساب کرتا ہے اور اگر نقصان ہوتا ہے تو اس نقصان کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے دنیا کے نقصان کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اصل نقصان میرے بھائیوں آخرت کا نقصان ہے اصل نقصان آخرت کا نقصان دنیا کے نقصان کی تلافی ہو سکتی ہے دنیا ساٹھ ستر سال کی ہے لیکن آخرت کے نقصان کی تلافی نہیں ہو سکتی ہے انسان کہے گا دنیا میں بھیج دو لیکن اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں تمہیں موقع نہیں دیا جائے گا وہاں نقصان جس کو ہو گیا وہی اصل نقصان ہے میرے بھائیوں اللہ کے ساد ولا اثر ان السان خسر ان لدین نیا و امل الصوال حاط صحب الحق حق صحب الحق سارے انسان خسارے میں ہیں مگر وہ انسان جو ایمان لایا نیک عمل کیا حق کی وصیت کی اور حق صبر کی وصیت کی حق پر قائم رہا حق پر ڈٹا رہا صبر کیا ایسے لوگوں کو چھوڑ کر کے باقی سارے لوگ خسارے کے اندر تو دنیا کا خسارہ اصل خسارہ نہیں میرے بھائی دنیا کی مثال ایسی ہے اللہ کے سب حدیث ہے قیامت کے دن دنیا کے سب زیادہ نعمتوں میں پلے ہوئے انسان کو لایا جائے گا جہنم کے ایک ڈبکی لگائی جائے گی اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم نے دنیا میں کبھی آرام کیا وہ کہے گا میں نے کبھی کوئی آرام نہیں کیا دنیا کے سب سے زیادہ مالدار انسان کو جس کے لاکھوں خدام ہیں نوکر چاکر ہیں بیمار ہوتا ہے ایک نہیں دس ڈاکٹر اس کے پاس آ جاتے ہیں علاج کے لیے ہر طرح کی چیزیں موجود ہیں تمام آرام اور آسائش کی چیزیں موجود ہیں ایک ڈبکی جہاں کے اندر لگائے گا وہ کہے گا دنیا کے اندر مجھے کبھی آرام نہیں ملا ایک دنیا اور ایک ایسے انسان کو لایا جائے گا جو سب سے زیادہ غریب پسماندہ اور فقیر اور محتاج پوری زندگی جس کی اذیت اور تکلیف پریشانی کے اندر گزری درخت کے جنت کے ایک درخت کے نیچے صرف بیٹھے گا چند لمحے کے لیے سایہ حاصل کرے گا اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تمہیں بھی دنیا کے اندر کوئی تکلیف پہنچی تھی وہ کہے گا دنیا کے اندر ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی دنیا کی ساری تکلیفوں کو بھول جائے گی دنیا کی حقیقت ہے میرے بھائیوں جنت کے سامنے کہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے جس کے لیے ہم اور آپ محنت کرتے ہیں جس کے لیے انسان جھوٹ بولتا ہے جس کے لیے انسان آپس میں قطع تعلق کرتا ہے لڑائی کرتا ہے جھگڑا کرتا ہے ایک دوسرے پر ظلم کرتا ہے مال ہڑپ کر لیتا ہے اس دنیا کے لیے انسان اتنا سب کچھ کرتا ہے اس دنیا کے اللہ رب العالمین کے سامنے کوئی حقیقت نہیں مل پائے گی لہذا یہ سال کا گزر جانا ہمیں پیغام دیتا ہے کہ نفس کا محاسبہ کریں جو خامیاں رہ گئیں ان خامیوں کو دور کریں ان کوتاہیوں کو دور کریں جو عبادات ہم سے رہ گئی ان عبادات کو ہم اگلے سال عزم کریں توبہ کریں اور اس طریقے سے اچھی نیت کے ساتھ اس سال نئے سال کا کا, استقبال کریں کہ آنے والا سال انشاءاللہ گزرے ہوئے سال سے ہمارا بہتر ہوگا انسان کا عزم ہو انسان کا پختہ ارادہ ہو اور انسان جب عزم کرتا ہے تو اللہ براہن اس کی مدد فرماتا ہے اللہ رب الامین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی توفیق نہ فرمائے اللہ رب نے نیک عمال کرنے کی توفیق توفیق دے اللہ تعالیٰ ہماری عمر کے اندر اللہ تعالیٰ برکت دے تو نیک امال کے اندر بھی برکت دے اگر عمر لمبی ہے اور ہمارے پاس اعمال کم ہیں تو عمر ہمارے لیے فائدے مند نہیں ہے اگر عمر ہمارے پاس لمبی ہے اور ہمارے پاس نیک امال بھی زیادہ ہیں یہی انسان کامیاب ہے وہی انسان خوش نصیب ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عمر دی ہے ان اوقات کو اللہ تعالیٰ اپنی بات میں لگانے کے میں توفیق عنایت سنائی اللہ تعالیٰ ہمارے نیکیوں کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ اور دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمان مظلوم ان پر ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ تو ان کی مدد فرما اللہ تعالیٰ تو ان کی مدد فرما اور جو ظالم ہے اللہ تعالیٰ تو انہیں دنیا سے ہلاک و برباد کر دے اللہ ابامن تمہارے مسلمانوں کے لیے اپنے بندوں کے لیے اللہ ابامن تم سے انتقام لے لے اللہ ابامن تو مسلمانوں کے لیے اتفاق و اتحاد پیدا فرما اللہ ابامن تمہیں عبادت کرنے کی توفیق دے ان کے نیکوں قبول فرما اور جہاں بھی مسلمان مظلوم پسمادہ ہیں اللہ ابامن تمہیں شان و حوقت فرما پوری دنیا کے مسلمانوں کے اندر اللہ البرامین عزت و سربندی عطا فرما اور انہیں اللہ حرامین اپنے عبادت کے اوپر قائم رکھے امین وصلى الله بنا محمد وعلى آله وسعب أجمعين بارك الله لي ولكم في القوى العظيم ونفعني وإياكم بالآية الزكر الحكيم إنه تعالى جواد الكريم لكم بالروف الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وسلاۃ وسلام علیہ رسول نبی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين